السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمد رسول الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس ٹو سکس یہ استخارہ کی دعا بتا رہا ہوں جو صحیح بخاری شریف میں آتی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے اس لیے دھیان سے سنیے حضرت جابر ابن عبد اللہ اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے معاملات میں استخارہ کرنے کا طریقہ ایسے ہی اہتمام سے سکھاتے تھے جس اہتمام سے ہمیں قرآن مجید کی صورت سکھا سکھاتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جب تم میں سے کوئی شخص کسی کام کا ارادہ کرے اور اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو مثلاً شادی کرنی ہے تین لڑکیاں ہیں کس سے کروں تین شوہر ہے کس تین مرد ہیں کس سے کروں کاروبار کرنا ہے کون سا کاروبار کروں کروں یا نہ کروں یہ مطلب ہے اس کا تو اس کے نتیجے کے بارے میں فکر مند ہو تو اس کو اس طرح اس اس کو طرح استخارہ کرنا چاہیے کہ وہ پہلے دو رکعت نفل پڑے اس کے بعد دعا کرے اب استخارے کے دعا میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں آپ پڑھ لیجئے اور اس کا امیج بنا کر بھی انشاءاللہ بھیج دیں گے آپ کو پڑھیے میرے ساتھ اللہ انی استخیر کا بے علمک و استقدیروں کا بے قدرتک و اس آلو کا منفبل کا لازیم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر يا هذا الأمر جو آیا یہاں نیت کریں جو معاملہ ہے آپ کا گھر لینا ہے شادی کرنی ہے جو معاملہ ہے دل میں نیت کر لیں خیر انلی فی دینی و معاشی و عاقبت عمری اور دوسری روایت میں یہ بھی ہے او قال عاجل امری و آجلی ہی فقدر ہولی ویسر ہولی ثم بارک لی فيه وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري یا عاجل امری و آجلی ہی یعنی اس کا تعلق دعا سے نہیں ہے یعنی چاہے جلدی جلدی چیز آنے والی ہو یا دیر سے آنے والی ہو یہ میں جس کے اندر وضاحت کر دوں گا فصرف وصرف نی آن ہو وقت الخیر حیث و کان سما اردنی یہ یہ عربی جملے ہیں یہ حدیث بخاری شریف میں ہے لیکن اس کا ترجمہ بھی میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کر دوں کہ ترجمہ سے بات بہت واضح ہو جاتی ہے اے میرے پیارے اللہ میں آپ سے آپ کے علم کے ذریعے خیر چاہتا ہوں آپ کی قدرت کے ذریعے قوت چاہتا ہوں اور آپ کے بڑے فضل کا آپ سے سوال کرتا ہوں کیوں کہ آپ تو ہر کام کی قدرت رکھتے ہیں اور میں کسی بھی کام کی قدرت نہیں رکھتا آپ سب کچھ جانتے ہیں اور میں کچھ نہیں جانتا اور آپ ہی تمام پوشیدہ باتوں کو خوب اچھی طرح جاننے والے ہیں یا اے میرے پیارے اللہ اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں میرے دین میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر ہو تو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیجئے اور آسان بھی فرما دیجئے پھر اس میں میرے لیے برکت بھی دے دیجئے اور اگر آپ کے علم میں یہ کام جو میں کرنے جا رہا ہوں شادی کرنے جا رہا ہوں کاروبار کرنے جا رہا ہوں سفر کرنے جا رہا ہوں میرے دین میری دنیا اور انجام کے لحاظ سے میرے لیے بہتر نہ ہو تو اس کام کو مجھ سے الگ رکھیے اور مجھے اس سے روک دیجیے اور جہاں بھی جس